حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ برتنوں میں بنی ہوئی نبی سے منع کیا تھا سنو برتن کسی چیز کو حرام نہیں کرتا البتہ ہر نشاور چیز حرام ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3406